بڑے تنز کرنے والوں کو خدا ذلیل کیا کرتا ہے جب مسلمانوں میں کچھ غیرت پیدا ہوتی ہے مجھے یاد ہے میری رہائی سے کچھ عرصہ پہلے دلی کے چند آفیسر ملنے کے لیے آئے مجھے آ کر ٹٹولنے لگے کہ اس کا جذبہ باقی ہے یہ ختم ہو گیا غیرت کا نعرہ باقی ہے یہ ختم ہو گیا مجھے کہنے لگے جہاد کشمیر ختم ہو جائے گا کہ نہیں میں نے کہا انشاءاللہ شاء پچاس سال بھی ختم نہیں ہوگا کہنے لگا کیوں میں نے کہا ہماری مائیں ہر دن اپنے بچوں کو جہاد کی لوری سناتی ہیں ہمارے پاس قرآن موجود موجود ہے تم دیواروں سے جہاد مٹا دو قرآن کی آیتوں سے تو نہیں مٹا سکو گے پمفلٹ توڑ دو گے مگر قرآن کی آیتیں تو تراوی میں پڑھی جائیں گی صبح شام پڑھی جائیں گی نمازوں میں پڑھی جائیں گی کہتا ہے کیا قرآن میں جہاد ہے میں نے کہا قرآن کی ساڑھے چار سو آیتوں میں جہاد ہے اور ہر مسلمان پڑھتا ہے سمجھتا ہے کافی ساری باتیں ہو گئی اس نے کہا تم چند مجاہد ہمارا کیا بگاڑ لو گے میں نے کہا دس سال میں تم نے مجاہدوں کا کیا بگاڑ لیا ہے کافی باتیں ہو گئی آخر میں تنزن کہنے لگا مولانا آپ کو تو انڈیا ہی ہی میں رہنا ہے زمین کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ تمہاری قبر یہاں بنی ہے لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے جسونت سنگھ ستر گھنٹے اس دن جاگتا رہا جب تیارہ اغوا ہو چکا تھا اٹل بہاری واجپے کی نیند اڑ چکی تھی ان کی قبریں وہیں بن گئی اور پھر مجھے آ کے کہتے ہیں مولانا کہیں جانا ہے میں نے کہا ذرا آرام کرو وضو بھی کرنے دو وضو کیا ساتھیوں سے ملاقاتیں کی خود اپنے طیارے پہ بٹھا کے لائے بورڈنگ کارڈ نہیں دیا کوئی ویزا نہیں تھا کوئی پاسپورٹ نہیں تھا کوئی امیگریشن نہیں تھا خدا کی قسم تلاشی بھی نہیں تھی اس لیے کہ ڈرے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال دی میں نے ہاتھ سے یوں کر کے پٹی اکھاڑی کہنے لگے کیوں اکھاڑی ہے میں نے کہا قرآن پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے جمعے کا دن ہے میں آنکھوں پہ پٹی برداشت نہیں کروں گا گولی مارنی ہے گولی مار دو جسونت سنگھ وہیں کھڑا ہوا سن رہا تھا پریشان تھا مگر گردن کچھ جس طرح چوہے کی گردن کڑکی کے اندر اٹکی ہوتی ہے جسونت سنگھ پھنسا بیٹھا تھا ہمیں جہاز میں بٹھا دیا میرے ساتھ کمانڈو لگا دیے میں نے ساتھ والے سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں ہوں ہوں کرنے لگا کوئی جواب نہیں دیتا تھا ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا کندہار کی کندہار کی پرواز پہ خوش آمدید کہتے ہیں میں نے جہاز میں کہا اللہ اکبر الحمد للہ وہ اللہ بڑا ہے جس نے مجھے آج ان فرونوں سے نجات کا رستہ دیا ہاتھوں میں گنے ہیں بڑے بڑے راکٹ لانچر اٹھائے ہیں گاڑیوں کی گاڑی ہیں چہرے مسکرا رہے ہیں ہم نے آنکھوں میں آنسو آ گئے ربی ادخلنی مدخلا صدق صدقین واخرجنی مخرج صدقین وجعل لی من لدنک سلطان النصیرہ کبھی زبان سے نکلتا قل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا جہاز رکا افسر بھاگ کے آیا مولانا صاحب نیچے تشریف لائیے پہلے دہشت گرد کہتے تھے ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے داڑیاں اکھاڑتے تھے چہرے پہ تھپڑ مارتے تھے اس دن ہاتھ کر کے کہتے ہیں مولانا صاحب آگے آئیے میں نے کہا مان لیا تم نے مولانا کو بھی مان لیا مولوی کو بھی مان لیا ساری دنیا مانے گی چند دن بعد بامیان کے بت ٹوٹے تب بھی دنیا نے مولوی کو مان لیا اسامہ نہیں دیا تب بھی دنیا نے مولوی کو مان لیا کل تک دنیا کہتی تھی تم نے بچوں کو خراب کیا قرآن پڑھا دیا چپراسی نہیں لگ سکتے پولیس میں نہیں لگ سکتے ہم کہتے تھے چپراسی لگنے کے لیے نہیں بن رہے امیر المومنین بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ ملا بن گیا امیر المومنین وہ ملا بن گیا جس کو جسونت سنگھ چھوڑنے آ رہا تھا مجھے کہتے مولانا صاحب نیچے آؤ میں نے کہا رک جاؤ پہلے سر پہ پگڑی باندھوں گا اس لیے کہ طالبان کی سرزمین ہے اپنے بیگ سے پگڑی نکالی سر پہ باندھی مشتاق زرگر نے کہا میرے پاس پگڑی نہیں میں نے کہا تولیا باندھ لو اپنے سر پہ تولیا باندھ لیا ہم اتر رہے تھے جب میں جسوان سنگھ کے قریب سے پہنچا اللہ گواہ ہے اس کا سر زمین میں کر چکا تھا محمد